اصلاحی و عملی تدابیر ہندوستان کے مسلم معاشرے میں رائے جہز کی دوسری قسم کی قباحتوں کے سامنے آ جانے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم غور و فکر کر کے ایسی تدابیر اختیار کریں جن کے ذریعے سے اس قبیح رسم کو مسلم معاشرے سے بے خبن سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے علماء کی ذمہ داری ایسی صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ علماء کرام اور مفتیان عزام اس طرح کے نکاح کی شرعی قباحتوں سے لوگوں کو آگاہ کریں اور علماء اپنے حلقہ اثر میں اس قبی رسم کو مٹانے کی کوشش کریں خواتین میں بیداری کی ضرورت اس کے علاوہ خواتین کے اخبارات اور رسائل بھی اس موضوع پر خصوصی توجہ دیں اور مسلمان لڑکیوں میں عزت نفس کی جذبات کو اس طرح بیدار کر دیا جائے کہ وہ ایسے حرام خور نوجوانوں سے شادی کرنے کے مقابلے میں کسی شادی شدہ صالح نوجوان سے شادی کرنے کو ترجیح دینے لگے جو جہیز کی شرط کے بغیر شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے نوجوانوں میں غیرت و خودداری پیدا کرنا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ مسلم نوجوانوں میں احساس ذمہ داری اور جذبہ خودداری اس طور پر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ اس شخص کو اپنا محسن تسلیم کرے جو اپنی نوجوان لڑکی کو ان کی شریک ہاتھ منانے کے لیے آمدہ ہوتا ہے اور اس احسان شناسی کے جذبے کے تحت وہ اس بات کو اخلاق کی پستی اور بے کرداری سمجھنے لگے کہ ایسے محسن کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جائے انہیں اس بات کا احساس بھی دلایا جائے کہ خدا اور رسول سے بغاوت کرنے کے بعد ایمان و اسلام کا لبادہ اڑے رہنے کی آخر کیا ضرورت ہے مسلم تنظیموں کی ذمہ داری مسلمانوں کی دینی اور اصلاحی جماعتوں اور تحریکات کو بھی اس اہم مسئلے کو بنیادی اہمیت دینی چاہیے اور اس بات کی کوشش میں پورا زور لگا دینا چاہیے کہ جتنی جلد ممکن ہو اس لانت سے امت مسلمہ کو نجات حاصل ہو ملی اداروں کے کرنے کا کام ملک کے دینی مدارس اور دارالعلوموں کو بھی نصاب میں ایسی چیزیں رکھنی چاہیے جن سے طالب علموں میں اس رسم کے خلاف نفرت پیدا ہو ہنگامی اصلاحی منصوبے کی ضرورت اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے ہنگامی منصوبے بنائے جائیں اس بیماری کا علاج نہ محض اخلاقی وازوں سے کیا جا سکتا ہے اور نہ حکومت کے قوانین اس سمت میں کوئی مدد کر سکتے ہیں حکومت کے قوانین تو اس وقت کام آ سکتے ہیں جب معاشرہ جب معاشرے میں اخلاقی حص اس درجہ بیدار ہو کہ جو شادی اس طرح کے جہیز پر ہو رہی ہو لوگ اس میں شرکت سے گریز کریں اور مجرمین کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے حکومت کی مشنری کو اپنا بھرپور تعاون دے غفلت تباہ کن ہوگی اگر امت مسلمہ نے اس کے ذمہ دار حضرات نے اس جانب توجہ نہیں دی اور وہ محض خاموش تماشائی بنے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے جو علاقے اسلامت سے ابھی تک محفوظ ہیں کچھ عرصے بعد وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور پھر اس کا علاج اور بھی زیادہ دشوار ہو کر رہ جائے گا جن علاقوں میں ابھی یہ رسم موجود نہیں ہے وہاں بھی اس کے خاموش اثرات پھیلتے جا رہے ہیں تو یہاں تک تو یہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ لوگ لڑکوں کا پیغام دیتے وقت اس کا خیال رکھتے ہیں کہ لڑکی کے باپ کی مالی حالت بہتر ہو تاکہ کم از کم پہلی قسم کے جہیز ہی میں اچھا خاصا ساز و سامان حاصل ہو جائے یہ چیز آگے بڑھ کر جہیز کی دوسری قسم کو جنم دے سکتی ہے اگر غفلت برتی گئی تو یہ لانت پوری ملت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور ملک میں تیزی سے پھیلتے ہوئے جن سے انارکی کے رجحان سے ملت کو محفوظ رکھنا امر محال بن کر رہ جائے گا خدا تعالیٰ اس یوم بد سے محفوظ رکھے